لئیس نے یحییٰ بن سعید سے انہوں نے بن یسار سے اور انہوں نے حضرت سہل بن ابی حسمہ اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ان دونوں نے کہا عبداللہ بن سہیل بن زید اور محیصہ بن مسعود بن زید رضی اللہ عنہما مدینے سے نکلے یہاں تک کہ جب خیبر میں پہنچے تو وہاں کسی جگہ الگ الگ ہو گئے پھر یہ ہوتا ہے کہ اچانک محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کو مقتول پاتے ہیں انہوں نے اسے دفن کیا پھر وہ خود حویسہ بن مسعود اور مقتول کا حقیقی بھائی عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ یعنی عبد الرحمن سب سے کم عمر تھا چنانچہ عبد الرحمن اپنے دونوں ساتھیوں سے پہلے بات کرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا بڑے کو اس کا مقام دو یعنی عمر میں بڑے کو تو وہ خاموش ہو گیا اس کے دونوں ساتھیوں نے بات کی اور ان کے ساتھ اس نے بھی بات کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم پچاس قسمیں کھاؤ گے پھر اپنے ساتھی کے بدلے خون بہا یا فرمایا بدلے میں اپنے قاتل سے دیت یا قصاص لینے کے حقدار بنو گے انہوں نے جواب دیا ہم قسمیں کیسے کھائیں جبکہ ہم نے دیکھا نہیں آپ نے فرمایا تو یہود پچاس قسمیں کھا کر تمہیں ان کے خلاف تمہارے مطالبے کے حق سے الگ کر دیں گے انہوں نے کہا ہم کافی لوگوں کی قسمیں کیوں کر قبول کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھی آپ نے اپنی طرف سے اس کی دیت ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو بیالیس